ملا عمر صاحب کو دعائیں دو کہ امریکہ کو کچھار سے باہر نکال کے میدان میں لائے ہیں کہ اب اسے مارنا بھی آسان ہے توڑنا بھی آسان ہے وہ تو اندر اندر ایک جنگ کر رہا تھا اور یہ جنگ پچاس ساٹھ سال کے عشرے سے چل رہی تھی اس جنگ میں اس کے دو مشیر تھے دو شیطان اس کے ساتھ تھے ایک طرف اسرائیل تھا ایک طرف برطانیہ تھا انگریزوں نے ابھی تک خونخاری نہیں چھوڑی یہ دنیا کی وہ ناجائز اور خبیص ترین نسل ہے جن کی شکلیں ہمیں اچھی لگتی ہیں جن کے کپڑے ہمیں پسند ہیں جن کے کچن بنانا ہم فخر سے بناتے ہیں جن کا طرز زندگی ہمیں اچھا لگتا ہے مگر انہی ظالموں نے پچاس ہزار علماء کو سور کی چربیوں میں بند کر کے شہید کیا تھا انہی کے راجہ ڈائر نے کس طرح کالا باغ کے اندر فائرنگ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے ہم پہ کون کون سے ستم نہیں ڈھائے تھے انگریزوں نے ہم پہ مرزا قادیانی ملون کھڑا کیا انگریزوں نے ہمارے خلاف صحابہ کو گالیاں دلوائیں ازواج متحرات کو گالیاں دلوائیں مسلمانوں میں فرقے کھڑے کیے انگریزوں نے ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے ہم میں جاگیردار کھڑے کیے جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں مگر دل میں جانوروں سے زیادہ پتھر ہے وہ اپنے ہاریوں کو ایسا جانور سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو جس طرح چاہے چلایا جا سکتا ہے اس انگریز ظالم نے ہم پہ ایسے منافق مسلط کیے جو کلمہ رب کا پڑھتے ہیں سجدہ امریکہ کو کرتے ہیں جو رب سے نہیں ڈرتے امریکہ سے ڈرتے ہیں جو مسلمان کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے مگر کافر کے سامنے یہ سر کر کے سر جھکاتے ہیں اس ظالم انگریز نے ہم پر وہ نقلی جعلی پیر مسلط کیے جنہوں نے قوم کو قبروں کے سامنے جھکا دیا اللہ سے ہٹا دیا وہ نماز نہیں پڑھتے وہ داڑھی نہیں رکھتے وہ پگڑی نہیں باندھتے وہ چرس پیتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں مگر قوم سمجھتی ہے یہ پہنچے ہوئے خدا کے بندے ہیں یہ مدینہ میں نمازیں پڑھتے ہیں یہ مکہ میں نمازیں پڑھتے ہیں ان ظالموں نے دو دو سو مربع زمینیں بنا لی جاتی ہر دن ان کے ہاں کسی نئی بچی کی عزت و عصمت لوٹی جاتی ہے انہوں نے ہم میں قوم پرستی کا زہر مسلط کیا وہ انگریز آج امریکہ کی پشت پہ کھڑا ہے وہ ٹونی بلیئر ایک نیا کتا ہے جو مسلمانوں کے پاؤں میں کاٹنے کے لیے آج بش کے پشت پہ کھڑا ہے مگر ٹونی بلیئر مسلمان تجھے پہچان چکے ہیں پرانا خون بھی یاد ہے نیا خون بھی یاد ہے ان اللہ خون کے کسی قطرے کو نہیں بھلایا جائے گا یہ قوم یاد رکھنے والی قوم ہے بھولنے والی قوم نہیں ہے